جعفر بن محمد نے عطا بن ابی ربا سے روایت کی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آندھی یا بادل کا دن ہوتا تو آپ کے چہرے مبارک پر اس کا اثر پہچانا جا سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تیراب کے عالم میں کبھی آگے جاتے اور کبھی پیچھے ہٹتے پھر جب بارش برسنا شروع ہو جاتی تو آپ اس سے خوش ہو جاتے اور وہ پہلی کیفیت آپ سے دور ہو جاتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے ایک بار آپ سے اس کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا میں ڈر گیا کہ یہ عذاب نہ ہو جو میری امت پر مسلط کر دیا گیا ہو اور بارش کو دیکھ لیتے تو فرماتے رحمت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چوراسی